اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معزز حضرين كرام دینی ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی گیارہ تاریخ ہے اسی مہینے میں ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے علماء کی جو محققین جماعت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی ولادت ربی الاول کی نو تاریخ کو سوموار کے دن ہوئی ایک دوسرا قول بھی ہے کہ آپ کی ولادت ربی الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کے دن ہوئی لیکن ان دونوں قولوں میں جو زیادہ بہتر اور افضل اور راجح قول ہے وہ یہی ہے جسے بڑے بڑے علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کی نو تاریخ کو پیر کے دن ہوئی جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ کی ولادت کا دن حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھ کو نبی بنایا اور اتفاق کی بات ہے کہ پیر کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چار بڑے واقعات ہوئے ایک تو آپ کی ولادت ہوئی پیر کے دن دوسرے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیر کے دن نبی بھی بنایا نبوت سے سرفراز کیا اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے پیر کے دن ہجرت کی اور چوتھی بات یہ ہے چوتھی چیز کہ پیر ہی کے دن آپ کی وفات بھی ہوئی ہے آپ کی ولادت سے آپ کی نبوت سے آپ کی دنیا میں آنے سے ہر انسان کو ہر مسلمان کو خوشی ہے لیکن کیا خوشی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے نام پر دین اسلام کے اندر ایک تیسری عید کا اضافہ کر لیا جائے جشن منائے جائے اس کے لیے جلسے جلوس نکالے جائیں اس کے لیے قوالیاں پڑھی جائیں اور اس طریقے سے بہت ساری سی چیزیں جو آج میلاد النبی کے نام پر یا آپ کی محبت کے نام پر یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں کیا حقیقت میں یہ ساری چیزیں کرنا ہمارے لیے صحیح ہیں جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں میرے بھائی ہمارے نبی سے محبت کرنا ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا جد اور حصہ ہے کوئی انسان اس وقت تک سچے معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہو یا آپ کو دنیا کی تمام چیزوں پر فوقیت نہ دیتا محبت کا تقاضا کیا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے آپ کی تباہ اور پیروی کی جائے آپ کی اطاعت کی جائے جن چیزوں کو آپ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے جن چیزوں سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ان سے انسان دوری اختیار کرے آپ کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کرے ہمارے نبی نے جس طریقے سے اللہ رب العامن کی عبادت کی ہے اس طریقے سے ہم آپ کی عبادت کریں آپ پر درود پڑھیں آپ سے محبت کا اظہار کریں آپ کا دفاع کریں آپ کے صحابہ سے محبت کریں ان تمام چیزوں سے جس سے ہمارے نبی نے محبت کی ان سے ہم بھی محبت کریں آپ کے حلیے کو اپنایا جائے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں آپ کے اخلاق اور کردار کو اپنائیں اور اس طریقے سے آپ کو نمونہ بنائیں یہ سب چیزیں آپ سے محبت کی پہچان ہے محبت کی پہچان یہ نہیں ہے جو لوگوں نے آج بنا لیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لیں جشن منا لیں جلسے کر لیں قوالیاں پڑھ لیں اور نعت پڑھ لیں اور ہم نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کر دیا یہ آپ کی محبت نہیں میرے بھائیوں بلکہ یہ چیز دین کے اندر بدعت ہے حرام اور ناجائز ہے اگر آپ اسے محبت کا معیار سمجھتے ہیں تو اس محبت کے معیار پر کوئی پورا نہیں اترے گا چار سو صدیوں تک اس محبت کے معیار پر کوئی پورا نہیں اترے گا نہ صحاب کرام نہ تابعین نہ طب تابعین نہ ام کرام کوئی محبت کے اس معیار پر پورا نہیں اترے گا تو اس لیے کہ عید ملاد النبی کا جو جشن منانا شروع کیا گیا یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر شروع کیا گیا آپ کی وفات کے چار سو سال کے بعد اس عمل کو شروع کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ چار سو سال پہلے جو صحابہ تابعین طب تابعین ام کرام تھے کیا انہیں اللہ کے سور سے محبت نہیں تھی کیا انہیں اللہ کے سور کی تباہ نہیں کرتے تھے وہ کیا اللہ کے رسول کے اطاعت نہیں کرتے تھے کیا اللہ کے سور سے انہیں محبت نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے انہیں محبت نہیں تھی یقیناً اس کا جواب آپ کو ہی ملے گا کہ انہیں ہم سے زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول سے سب زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے تابعین تھے طب تابعین تھے ام کرام تھے اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اللہ کے سور سے سب سے زیادہ محبت کی ہے ہماری محبت تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے اگر محبت کا تقاضا یہی ہے یہی محبت کا معیار اور کسوٹی ہے تو اس معیار اور کسوٹی پر صحابہ کرام پورے نہیں اتریں گے تابعین پورے نہیں اتریں گے طب تعبین اور ام کرام پورے نہیں اتریں گے چاروں امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جو ام کرام گزرے ہیں کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترے گا کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عید ملاد النبی بنائی آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کے ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی عید ملاز النبی بنائی کیا امام شافی نے منایا کبھی امام مالک نے منایا امام احمد بن حنبل اور دیگر علم کرام نے کیا کبھی عید مادہ النبی بنایا اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا نہیں میں ملے گا کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ محبت کا معیار یہ نہیں ہے محبت کا معیار آپ کی تباہ اور آپ کی پیروی کرنا ہے یہ تو دین کے اندر بدات ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ فرماتا کل ان تم تو اللہ یہ حبیب اللہ آپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا نبی کے اطاعت کیجیے نبی کی اور پیروی کیجیے آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریے یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے محبت کی پہچان عید نبی بنانا نہیں ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے یہ کن لوگوں نے ایجاد کیا جو مصر کے اندر جب عبیدیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ایجاد کیا اور شروع شروع میں چھ طرح کی بدعت بنائی جاتی تھی چھ طرح کی میلاد النبی میلاد بنائی جاتی تھی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن مناتے تھے نمبر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر جشن مناتے تھے نمبر تین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر جشن مناتے تھے نمبر چار ہست حسن کی ولادت پر نمبر پانچ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی ولادت پر جشن مناتے تھے اور نمبر چھ جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی ولادت پر یا جس دن اسے حکومت ملتی تھی تخت ملتا تھا اس کے نام پر جشن مناتے تھے اسے کس نے ایجاد کیا اسے رافضیوں نے ایجاد کیا جو دشمنان صحابہ ہیں اسلام کے جو دشمن ہیں رافضیوں نے ان لوگوں نے اسے ایجاد کیا اسی لیے انہوں نے ابو بکر صدیق کی ولادت پر جشن نہیں منایا ہست عثمان غنی کی ولادت پر جشن نہیں منایا ہست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر جشن نہیں منایا انہوں نے منایا تو علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کی ولادت پر جشن منایا لہذا اس کی ایجاد کرنے والے رافضی ہیں شیعہ ہیں ان لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے اور وہ بھی چوتھی صدی ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا علی و محکمل تو لکم دین اکم وسمن تو علم وردی تو لکم السلام دینا اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے دین کی تکمیل کے چار سو سال کے بعد جو عمل ایجاد کیا جائے کیا وہ عمل اسے سنت کا درجہ دیا جا سکتا ہے کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عمل کرنا جائز ہے اگر آپ اسے جائز مانتے ہیں تو میرے بھائیوں اس سے پہلے جو صحابہ تعبین اور ام کرام گزرے ہیں گویا کی اس عبادت سے محروم رہ گئے انہوں نے نیک عمل نہیں کیا ہم ان سے زیادہ نیک ہو گئے ہم ان سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو گئے ہم تو پانچ وقت نماز کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں ہم تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے اور آج سال میں ایک مرتبہ جشن منا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے سور سے محبت ہے اور جو جشن نہ منائے گویا کہ اللہ کے سور کی سے اسے محبت نہیں ہے گویا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار اور محبت نہیں ہے میرے بھائیوں یہ سراسر غلط بات تھی یہ دین کے اندر نئی چیز اور نئی بدعت ہے یہ جسے بعد بھی یاد کیا گیا جب اسلام اللہ نے مکمل کر دیا ہے تو تکمیل کرنے کے بعد اس میں کسی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اس لیے چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی جو ولادت ہے سچی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ کی ولادت ربی الاول کی نو تاریخ کو ہوئی ہے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو نہیں ہوئی ہے یہ آپ کے فات کی تاریخ ہے اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں سوائے رافضیوں کے جو رافضی ہیں جو شیعہ وہ کہتے ہیں کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کے علاوہ کسی اور دن کی وفات ہوئی ہے باقی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت ربی الاول کی اولادت وفاق ربی الاول کی بارہ تاریخ ہوئی اور آپ سب لوگوں کو جو ہندوستان کے رہنے والے انہیں سب کو معلوم ہے کہ پہلے یہ بارہ وفات کے نام سے تاریخ معروف تھی ہندوستان کے اندر جب ایک شخص کی حکومت آئی جس کا نام یو پی سنگھ تھا اس آدمی نے مسلمانوں کا اوٹ حاصل کرنے کے لیے اس دن اعلان کیا کہ اس دن آج کے بعد سے عید منائی جائے گی اور سرکاری چھٹی کا اس نے اعلان کیا اس سے پہلے ہندوستان کے اندر سرکاری چھٹی نہیں ہوتی تھی اس دن سرکاری چھٹی نہیں ہوتی تھی اسی کے بعد سے ہندوستان کے اندر سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا اس سے پہلے بارہ وفات کے نام سے یہ دین اور تاریخ معروف تھی اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ تم اللہ کے رسول کی ولادت پر جشن مناتے ہو یا اللہ کے رسول کی وفات پر جشن مناتے ہو ہمارا کیا جواب ہوگا جب وہی تاریخ آپ کی ولادت کی بھی تاریخ ہے مان لیں تھوڑی دیر کے لیے اور وہی آپ کی وفات کی بھی تاریخ ہے تو آپ کی وفات پر جشن ہے یا آپ کی ولادت پر جشن ہے اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے ہمارے یہاں اگر شادی ہو کوئی خوشی کا مقام ہو تو انسان تاریخ کو ملتوی کر دیتا ہے شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اگر خاندان میں کسی کو وفات ہو گئی تو آدمی اس دن میں شادی نہیں کرتا تاریخ کو آگے کر دیتا کیوں اس لیے کہ بھائی ہمارے گھر میں وفات ہو گئی ہے ہمارے خاندان کے اندر وفات ہو گئی ہے اس لیے آدمی کیا کرتا شادی نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ اسی تاریخ کو جماع نبی کی وفات ہوئی اور اسی تاریخ کو آپ کی ولادت بھی اگر مان لیا جائے تو یہ کون سی محبت ہے میرے بھائیوں کہ آپ اس دن جشن مناتے ہیں کون سی محبت ہے کہ آپ اس دن جلوس نکالتے ہیں اور اس طریقے سے نعرے بازی کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور عید ملاد النبی کو میرے بھائی جو عید اور بقرعید ہے اس سے بڑھ کر کے عید مانی جاتی ہے اس سے بڑی عید مانی جاتی ہے اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں تیسری عید کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا تو ماں نبی نے فرمایا کہ اللہ ہر نے تمہیں عید کے لیے خوشی کے لیے دو دن دیا ایک عید ہے اور دوسری بقرعید ہے لہذا یہی دو دن عیدیں ہیں اسلام کے اندر کوئی تیسری عید سال میں نہیں ہو سکتی لہذا اس عید ملاد نبی کہنا یہ بھی اپنے معنی میں غلط ہے کیونکہ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں ایک عید الفطر ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے تیسرے عید کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اور پھر میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے پیر کا دن یہ ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے پیر کے دن روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے پیر ہفتے میں مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے اور کسی کسی مہینے کے اندر پانچ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بارہ تاریخ یا نو تاریخ سال میں صرف ایک مرتبہ آ سکتی ہے ہمارے نبی نے دن کے بارے میں بتایا تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا اس لیے دن میرے بھائیوں یہ آپ کی ولادت کا جو دن ہے پیر اس دن روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے اگر آپ کو اللہ کے سر سچی محبت ہے آپ سچے امام مومن ہیں تو آپ پیر کے دن روزہ رکھیں یہ محبت کی پہچان ہے پیر کے دن روزہ نہیں رکھتے سال میں ایک مرتبہ جشن منا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اللہ کے سر کی محبت کا حق ادا کر دیا اور میرے بھائیو ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہمارے نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی ولادت کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عید نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر منع ہے عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے شریعت کے اندر عید جمعہ یہ ہفتہ وار عید اسے کہا جاتا ہے اس لیے انسان جمعہ کے دن بھی عید رکھنا منع ہے اس کے لیے کہ انسان صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اگر جمعرات کو رکھتا جمعرات جمعہ رکھ لے جمعہ ہفتہ رکھ لے لیکن صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے کیونکہ ہفتہ واری عید اسے کہا جاتا لہذا عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر بنا ہے ہمارے نبی نے پیر کے دن جس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی اس دن روزہ رکھ کر کے ثابت کر دیا کہ ہماری ولادت کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عید کا دن اسے نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے آپ نے اسے عید ولاد نبی کے نام دے دیا کہ عید ہے ہمارے لیے ہمارے نبی کی ولادت کی عید ہے یہ کون سی محبت ہے میرے بھائیوں یہ آپ سے محبت کا کون سا پیمانہ ہے جو آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہے یہ سراسر حرام ہے شریعت کے اندر یہ تو غیر مسلموں کی مشابت ہے غیر مسلموں کے نقالے ان کی تقلید کرنا ہے غیر مسلم بھی اپنے بڑے لوگوں کا جنم دن مناتے ہیں خود کرسچین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جنم دن مناتے جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے دسمبر کے مہینے میں اس طریقے سے یہودی اور سکھ اور جین جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے بڑوں کا ایک دن ولادت کا یا کسی کا جشن مناتے ہیں یہ ان کی مسابیت اختیار کرنا ہے ان کی تقلید اپنانا ہے یہ دونوں سارا کی روش کو اپنانا ہے اور شریعت کے اندر اسے منع کیا گیا ہے ان کی روش کا اپنانا گمراہی ہے یہ ضلالت ہے ہمارا دین اسلام ہمارے لیے کافی ہے ہمیں دوسروں کی تہذیب و تقلید کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش ہے منتشب باب قوم فو ہوں جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس آدمی کا شمار اسی کے اندر ہوتا ہے جو جس قوم اور جس ماننے والوں کا مذہبی مسئلہ بن جائے مذہبی تیوہار بن جائے اگر آپ اسے مناتے ہیں اگر آپ اس کی نقالی کرتے ہیں تو میرے بھائی گوئے کہ آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں سے ہمارے بھی کسا حدیث منتصب باب قوم فاو میں ہو جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس آدمی کا شمار اسی کے اندر ہوتا ہے کہتے یہ ہے کہ بہت خوشی کا مقام ہے یہ میرے بھائیوں ہمارے نبی کی زندگی میں ولادت زیادہ اہم تھا یا اس طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر جس دن اللہ العالمین نے آپ کو رسالت سے نوازا وہ زیادہ اہم دن تھا آپ کی ولادت کا قائل تو الحد بھی تھا مکہ کے مشرقین بھی تھے وہ بھی آپ کے اخلاق کے قائل تھے اور آپ کی تعریف کیا کرتے تھے آپ کو شادی قومین کہا کرتے تھے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو وہ بھی مانتے تھے لیکن جب اللہ رب العالمین نے چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبیوں سے سرفراز کروایا تو وہ سب آپ کے دشمن بن گئے شادی کہنے کہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دشمن بن گئے لہذا آپ کی زندگی کے اندر میرے بھائی وہ دن جس دن اللہ رب العامین نے آپ کو محمد الرسول اللہ بنایا وہ آپ کی زندگی کا اہم دن ہے لہذا آپ کی ولادت پر میرے بھائیوں خوشی سب کو ہے لیکن خوشی کا اظہار کا طریقہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ سراسر حرام و ناجائز آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے شادی خوشی کا موقع ہے لیکن خوشی کے موقع میں اگر آپ ناچ گانا کروانا شروع کر دیں فلمیں دکھانا شروع کر دیں حرام کام شروع کر دیں بے پردہ عورتیں جو ہے گھومنے لگیں یا اس طریقے سے گانا اور ڈانس شروع کر دیں اس کی مووی بنائیں اس کی فلم بنائیں اور یہ کہیں کہ شادی خوشی کا مقام ہے خوشی کے مقام میں کیا ہر چیز جائز ہو جائے گی ایک مسلمان خوشی کا مقام ہے غمی کا مقام ہو ہر موقع پر شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا ہے شریعت کے دامن کبھی نہیں چھوڑتا ہے ہم شریعت کے پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہیں کتاب و سنت کے پابند ہیں چاہے خوشی کا مقام ہے غم کا مقام تو خوشی کا مقام کہہ دینے سے یہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی کہ آپ جلد سے دروس نکالنا شروع کر دیں عید کا موقع تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں وہ اشعار جائز اشعار تھے کسی بچی نے کہنا شروع کر دیا وہ فینا نبی عالم و معافی غدی کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً روکا ان کو فوراً منع کر دیا اور کہا کہ کل کی باتوں کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ ہی عالم الغیر اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا قل علم الغیب اللہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے ہی پاس غیب کا سارا علم ہے اللہ عالم الغیب ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا یہ اللہ اور براہمن کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ کے اور صفات میں شرک ہے اللہ کے اختیارات میں شرک کرنا ہے اس لیے ہمارے نبی نے ان کو فور منع کر دیا یہ نہیں کہا خوشی کا مقام ہے کہہ لینے دو کوئی بات نہیں ہے آج خوشی ہے عید کا موقع ہے لہذا کہنے کے اندر کیا حرج ہے میرے بھائیو یہ سراسر حرام ہے ایسا کہنا ہمارے لیے عیدیں آتی ہیں ہمارے لیے بقرعید آتی ہے اس عید کے نام پر کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جو شریعت کے اندر حرام ہو کہ چلو عید کا دن ہے چلیے تاش کھیلتے ہیں چلیے فلمیں دیکھتے ہیں چلیے ڈانس کرتے ہیں اور اس عید کی خوشی کے اظہار کے لیے گانا گاتے ہیں اور اس طریقے سے ناچتے ہیں کہ یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہو جائے گی نہیں جائز ہوگی وہی چیز جائز ہوگی جسے شریعت نے جائز قرار دیا لہذا خوشی کا نام دے کر کے یا خوشی کے بہانے اس دن جلوس نکالنا اور جشن منانا میرے بھائی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ کسی بھی صورت میں یہ چیز ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہو سکتی ہے لہذا ہے کہ یہ دین کے اندر میرے بھائیو بدعت ہے یہ اور بدعت گمراہی ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ کہا کرتے تھے یا فعن اللہ محدست بدا اے لوگوں دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ نئی چیز گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے من حد فی امرنا هذا ما ليس شا منو فاواردم جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا من عمل امل لئی شاء المرونہ فاوردم جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے منع کہاں کیا ہے کہ عید ملاد نبی نہ بناؤ ہمارے نبی نے کس حدیث کے اندر منع کیا ہے میرے بھائیوں منع کرنا اس کی یہ دلیل نہیں ہے اگر یہ چیز جائز ہوتی تو آپ ضرور عمل کرتے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی ایسا خیر نہیں جس کی میں نے تمہاری رہنمائی نہ کر دی ہمارے نبی کی زندگی میں تیئیس مرتبہ نبی بننے کے بعد یہ تیئیس مرتبہ آپ کی زندگی کے اندر یہ دن آیا لیکن آپ بتا دیجئے کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے علاوہ کہ آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہے کیا اس دن آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے جلوس نکالا اور اس طریقے سے لوگوں کو لے جشن منایا کہا کہ ہمارے لیے جشن مناؤ کیونکہ دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تیئیس مرتبہ ہمارے نبی کی زندگی میں تاریخ آئی آپ کے خلفائے راشدین ہیں ہمارے نبی فرماتے علیہ کم سنت وہ سنت الخلفائے راشد المحدین امدو علیہ نواز ومور اے لوگوں میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو دانت کے داڑھوں سے اس کو تھام لو اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ نئی چیز کیا ہوتی گمراہی ہوتی ہے تو اگر یہ خیر ہوتا تو ہمارے بھی ضرور کرتے عبادت کے لیے حکم چاہیے عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے عبادت کرنے کے لیے منع کی دلیل نہیں چاہیے جو کرے گا اس کو دلیل دینا ہے جو منع کرے گا اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ جو بات کہی جاتی کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے کہ عید مراد النبی نہ مناؤ یہ سراسر میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے ایسا کہنا کیوں اس لیے کہ منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے ہمارے بھی نے فرما دیا منا املا عمل لئی شا ل امرونا فاوردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے وہ مردود ہے ہمارے لیے آپ کا یہ عمل کافی ہے کہ ہماری شریعت ہمارے نبی کی شریعت سے ہر کر کے ہمارے نبی کا عمل اس پر نہیں ہے لہذا ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ بدعت ہے وہ ناجائز اور حرام ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی نے بتایا ہو کہ عید نبی نہ مناؤ میں آپ کو مثالوں سے بات سمجھاؤں مثالوں سے بات انسان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے جمعہ کا دن ہے آج جمعہ دو رکعت پڑھتے ہیں ہم اگر کوئی آدمی تین رکعت پڑھے تو کیا آپ اسے منع کریں گے آپ منع کریں تو وہ کہے کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز تین رکعت نہ پڑھو یا ہمارے نبی نے کہاں فرمایا کہ جمعہ کی رکعت تین رکعت نہ پڑھو آپ دکھا سکتے ہیں حدیث کے اندر نہیں دکھا سکتے آپ کا نہ کرنا یہی دلیل ہے آپ نہیں دکھا سکتے کہ ماں نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی رکعت تین رکعت نہ پڑھو جمعہ کی نماز ایک آدمی ایک رکعت کے اندر ایک رکو کرتا ہے اور دو سجدے کرتا ہے وہ آدمی دو رکو کرے تین سجدے کرے یا ایک سجدہ کرے دو رکو کرے یا تین سجدہ کرے زیادہ کر دے اور آپ جا کر اس کو منع کرو اور وہ کہے کہ بتاؤ کہ حدیث کے اندر ہمارے بھی نے منع کیا ہے رکو عبادت ہے میں نے رکو زیادہ کر لیا سجدہ عبادت ہے بہت اہم عبادت ہے میں نے سجدہ زیادہ کر لیا کیا حرض کی بات ہے یہ ہم نے چار سجدے کر لیے کیا حرض کی بات ہے آپ یہ دکھاؤ پرانے مجید کے اندر رب العالمین نے کہاں منع کیا ہے کہ ایک رکعت کے اندر ایک ہی رکو کرنا دو رکو نہیں کرنا یا ایک سجدے ایک رکعت کے اندر دو ہی سجدہ کرنا ہے تین چار سجدے نہیں کرنا ہے دکھائیے کیا کہیں حدیث کے اندر آپ کو ملے گا نہیں ملے گا کہیں حدیث نہیں کہ آپ نے چار سجدہ کرنے سے منع کیا اس لیے میرے بھائی وہ منع کی دلیل نہیں چاہیے ہمارے نبی کا عمل نہیں یہی منع ہے ہمارے نبی نہیں کیا یہی منع ہے اگر یہ چیز جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے آپ کے صحابہ کرتے آپ کے خلفائے راجدین کرتے ہم اللہ کے سر زیادہ صحاب کرام سے محبت زیادہ کرنے والے نہیں ہو سکتے اس لیے میرے بھائیوں یہ سوچا چھوڑنا کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے یہ کہنا سراسر غلط ہے یہ کیونکہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے منع کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے دلیل وہ دیتا ہے جو ثابت کرتا ہے آپ سب لوگ باہر جائیے کسی گاڑی ہے وہاں پر اس گاڑی کے بارے میں ایک آدمی کہتے میری گاڑی نہیں ہے آپ کہو گے کہ دلیل لے کر کیا آپ کی گاڑی نہیں ہے آپ اس سے نہیں دلیل مانگو گے دلیل کس سے مانگو گے جو یہ کہے گا کہ گاڑی میری ہے آپ کہیں گے اجتمارا دکھائیو دکھائیے آپ دکھائیے کہ پیپر کی گاڑی آپ کے نام پر ہے کہ نہیں ہے آپ اس سے دلیل مانگو گے جو دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ نہیں کرتا آپ اس سے دلیل نہیں مانگتے ایک آدمی کی یہ گاڑی میری نہیں ہے آپ کو دلیل لے کر کیا گاڑی آپ کی نہیں ہے کون سی بات ہوگی دلیل وہ دیتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا لہذا تم دعویٰ کرتے ہو محبت کا یا اس دن اس کو سنت کا یا عمل کرنے کا تمہیں دلیل تمہیں دینی پڑے گی ہمارے اللہ کے کا فرمان کافی ہے من عمل عمل لئی سال ہی مولانا فہباردن جس نے ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سرکر کی عمر مردود ہے لہٰذا میرے بھائی ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے کرنا اور ایسے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنا یہ بھی شریعت کے حرام ہونا جائے اللہ رب العالمین کا فضل ہے آپ کے اوپر کیا مملکت سعودی عرب کے اندر ہے آپ جہاں مال کماتے ہیں وہیں آپ کو یہاں پر صحیح بات بھی ملتی ہے عقیدہ ملتا ہے توحید ملتی ہے سنت ملتی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے مملکت سعودی عرب کا شکر ادا کیجیے اور جو حق بات ملے اسے اپنے لوگوں تک پہنچائیے آپ کی ذمہ داری پیسہ بھیج دینے ذمہ داری ادا نہیں ہو جائے گی آپ نے گھر پیسہ بھیج دیجیے اپنے بچوں کو سب کو بھیج دیا نہیں پیسہ بھیج دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی آپ کے بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا آپ کو حق ملا صحیح بات ملی اسے لوگوں تک پہنچانا خاص طور سے اپنے گھر والوں تک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد علیہ جن کو انفس کو محلی کو منارا اے لوگ اپنے آپ کو اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ آپ کے بچوں کو جہنم سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے پیسہ بھیج دینے سے ادا نہیں ہوگا پیسہ بھیج دینے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا آپ ان کو بتاؤ فون کے ذریعے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے عید ملاد نبی بنانا شریعت کے اندر حرام ہے یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر بنانا یہ بدعت ہے شریعت کے اندر حرام ہے یہ غیر مسلموں کی مشابیت ہے یہ یہود و نصارہ کی مشابیت ہے کفار کی تقلید کرنا ہے یہ یہ دین کے اندر بداس بنا لیا گیا ہے چوتھی صدی کے اندر اس کو بنایا گیا ہمارے نبی نے نہیں کیا صحابہ نے خلبا راجدین نے نہیں کیا لہذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے پیسہ تو بھیج دیا لیکن اپنے بچوں کو تم نے حق بات نہیں بچایا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کل کم رائم و کل مسول مسوری ہی ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں ماں سے اس کے اولاد کے بارے میں اور اس طریقے سے ہر آدمی کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت دن سوال کرے گا میرے بھائیوں کہ تمہارے خاندان میں تمہارے گھر والے تمہارے بال بچے بدات کرتے رہے شرک کرتے رہے تم نے ان کو کیوں نہیں منع کیا یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا لہٰذا ذمہ داری بہت بڑی ہے آپ کو حق مل جائے آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اپنے حق کو آپ ادا کر دیں لہٰذا میرے بھائیوں خلاصے گفتگو یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے یہ محبت کی پہچان نہیں ہے محبت کی پہچان آپ کی تباہ کرنا ہے آپ کی پیروی کرنا ہے آپ کی لائے ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے جس طریقے سے ہمارے نبی نے اللہ کی بات کی ہے اس طریقے سے اللہ کی بات کیجیے آپ کے حلیہ مبارکہ کو اپنائیے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے آپ کے اخلاق کو اپنائیے آپ کے کردار کو اپنائیے اور اس طریقے سے اللہ کے دین کا علم حاصل کیجیے اس پر عمل کیجیے اور عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائیے یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے یہ بدات کرنا خرافات کرنا یہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں دات و خرابات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ رب نے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علی فرقان الدین و نفانکم بلا بلاۃ ذکل حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم الرف الرحیم